حضرت عمید بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی انہوں نے فرمایا ہاں آپ نے ایک رات عشاء کی نماز تقریباً مؤخر کی جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے اپنا چہرہ ہماری طرف کیا اور فرمایا تم جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے نماز ہی میں رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بھی آپ کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں علی یعنی ابن حجر کی حدیث کے الفاظ ہیں نصف رات تک سنن نسائی حدیث نمبر پانچ سو چالیس